ذلك بأن الله نزل الكتاب الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في لفي شقاق بعيد یہ عذاب انہیں اس لیے دیا جائے گا کہ اللہ نے سچی کتاب اتاری ہے اور انہوں نے اسے چھپا دیا اور جو لوگ اس کتاب میں اختلاف کرتے ہیں وہ بڑی مخالفت و عداوت میں پڑ گئے ہیں اور یہ لوگ ایسے سخت عذاب میں اس لیے مبتلا کیے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تو کتابیں اس لیے اتاری تھیں کہ حق کا ظہور و غلبہ ہو اور باطل پامال ہو لیکن ان لوگوں نے اللہ کی کتاب کا استحضا کیا اس میں تحریف کی اور بالخصوص قرآن کے بارے میں خلاف واقع باتیں کہیں کسی نے کہا یہ جادو ہے کسی نے کہا یہ شعر ہے کسی نے کہا یہ گزرے ہوئے زمانہ کی کہانیاں ہیں اور اس طرح وہ حق سے کوسوں دور ہوتے گئے اور عذاب شدید کے مستحق بنے